ایک مرتبہ نماز کا وقت آ گیا تو جس شخص کا مکان قریب ہی تھا وہ وضو کرنے اپنے گھر چلا گیا اور کچھ لوگ جن کے مکان دور تھے رہ گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک لگن لایا گیا جس میں کچھ پانی تھا اور وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ اس میں اپنی ہتھیلی نہیں پھیلا سکتے تھے مگر سب نے اس برتن کے پانی سے وضو کر لیا ہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کتنے نفر تھے کہا اسی سے کچھ زیادہ ہی تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو پچانوے